اللہ تعالیٰ کا دفاع اپنے بندے سے اسحا لغت کی کتاب میں ہے عافیت کہتے ہیں دفاع اللہ سبحانہ و تعالی عن لابد اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اپنے بندے کا دفاع فرمانا یعنی عافیت ملنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ہر طرح کی اور ہر قسم کی بلاؤں مصیبتوں اور آزمائشوں سے دفاع فرماتے ہیں ان نہایا میں ہے عافیت کا مطلب ہے ہر بیماری اور مصیبت سے سلامتی قاموس میں ہے عافیت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کا دفاع ہر ناپسندیدہ چیز سے پس جب کہ عافیت کا مطلب ہے ہر طرح کی مصیبت آزمائش اور تکلیف سے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو بچانا تو اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقین کے بعد عافیت سے زیادہ بہتر چیز کسی کو نہیں دی گئی